حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لباس جس میں تم اپنی قبروں اور اپنی مسجدوں میں اللہ سے ملتے ہو سفید لباس ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اڑسٹھ